عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہ میری خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے رہتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو میں نے کہا کہ جی ہاں یہ صحیح ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو عبادت بھی کر اور سو بھی روزے بھی رکھ اور بلا روزے بھی رہ کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے امید ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھو کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ دس گنا ملتا ہے اس طرح زندگی بھر کا روزہ ہوگا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سختی چاہی تو آپ نے میرے اوپر سختی کر دی میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہر ہفتے تین روزے رکھا کر بیان کیا کہ میں نے اور سختی چاہی اور آپ نے میرے اوپر اور سختی کر دی میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رکھ میں نے پوچھا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار گویا آدھی عمر کے روزے صحیح بخاری حدیث سمر 6134